الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا ولا خوف عليهم هم يحزنون صدق وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دل میں بھی خفیہ طور پر بھی اور دلانیہ طور پر بھی ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں سے اور نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بات چل رہی ہے انفاق کی سبھی اللہ کی ہی کل کے سبق میں آخری بات ساتھ میں آپ نے بتائی تھی کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو نوکار لوگ ہیں یہ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے زیادہ کر سوال کرنے والا شخص اس کو پسند نہیں کیا گیا ہاں تو نوب بھی ہے اور سوال کر لیا کہ اللہ کے لیے میری مدد ہو جائے بس اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ اصرار کر کے سوال مختلف طریقوں سے قائل کرنا اور شخصی سوال مدد کے لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا چنانچہ آپ علیہ وسلم نے ایک پر فرمایا کہ جو شخص ہے کہ اس کے پاس خرچہ ہے اپنے کھانے کا اور پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی جھولیاں ہوں گی یعنی منحوس سا چہرہ ہوگا جو دو چار ہو سوال کرتا ہے ایک مقام پہ جناب نے فرمایا کہ جس کے پاس پانچ اوٹیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں اوکیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ چاندی کے سکوں کے لیے بولا جاتا ہے چاندی کا دس سکے ایک روپیہ ہوتا ہے اور پانچ روپیہ کے پاس گرم ہو گئے پچاس درہم سات آٹھ سو روپیہ پاکستانی لے کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں دوسری جگہوں پہ آپ نے پچاس اور چالیس درہم کا سوالتم بھی فرمایا ہے کہ اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو سوال جائز نہیں ہے بعض مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کے پاس ایک دو دن کا کھانا موجود ہے جائز نہیں ہے سوال کرنا بعض حدیث میں اس حد تک فرمایا کہ ایک دن کا کھانا اگر اس کے پاس ہے تو بس اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ سوال کر کر کے ذخیرہ کرتا رہے جمع کرتا رہے کہ تاکہ پھر کسی وقت ہو سکتا ہے سوال ہی نہ کر سکوں جانا ہی نہ مشکل ہو جائے تو لہٰذا زیادہ سے جمع کر لے تو یہ <coughs> شریعت میں جائز نہیں کہا کل بھی بتایا تھا کہ جو شخص قریب ہو محتاج ہو فقیر ہو آخر میں بات فقارہ سے ختم کی تھی کہ کمر کے مور جب ہل جائیں تو اس کو عربی میں فقارہ کہتے ہیں اسی سے فقیر نکلا ہے جب کمر کے مورے بالکل ہی ٹوٹ جائیں تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے نچلے والا تھا اس کا کام کا نہیں رہتا صرف اپنی جگہ سے ہل جائیں تو بھی بندہ کام کا نہیں رہتا فقیر وہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس کو دو دوسرا وہ شخص مقروض ہے اس کو دو تیسرا وہ شخص جو ظاہری طور پر خوشحال سا نظر آ رہا ہے لیکن اندرونی حالات اس کے ایسے ہیں کہ وہ غریب ہے اور کرو اس دور میں پانچ سات بچے ہیں اس کی تین چار ہزار اس کی تنخواہ ہے تو وہ صحیح طریقے سے اس پر گزارا نہیں ہوگا ایسے بندے کے حال حوال کو معلوم کر کے اس کی مدد کرنا زیادہ ثواب ہے پوری شریعت میں خاص قرآن کو لیا جائے یا احادیث کو لیا جائے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ یتیم مستحق زکات ہے یا اپاہد مستحق زکوٰۃ ہے لولا محبہ مستحق کے زکات ہے بیوہ خاتون مستحق کے زکات ہے یہ نہیں فرمایا کیونکہ یہ مشرف زکات نہیں ہے مصرف زکات محتاج ہونا اگر محتاج یتیم ہے تو اس کو دیا جائے گا محتاج بیوا ہے تو اس کو دیا جائے گا محتاج وہ نہ یتیم ہے نہ بیوا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور مقروض ہے غریب ہے تو اس کو دیا جائے گا یتیم اگر مالدار ہے تو مستحق زکات صدقہ کا نہیں ہے جو گاؤں دیہاتوں میں بیوا عورتیں ہوتی ہیں ہر کوئی ان کو مستحق سمجھتا ہے اور انہیں دیتا ہے اور وہ لیتی بھی رہتی ہیں یہ ظاہر بھی نہیں کرتی ہے کہ ہمارے پاس ہے جبکہ وہ تو خود اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر زکا واجب ہے کہ وہ خود زکار نکالے اتنا ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے ہر کوئی شخص وہی کو دیتا ہے تو لہذا جیسے صدقہ زطار نکالنا لازمی عمر ہے ایسے ہی صحیح مصرف تک پہنچانا بھی ضروری ہے اگر صحیح مصرف تک نہیں پہنچا تو صدقات کے ادا نہیں ہوں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی برویز صحابی ہیں جب یہ دل الذین قرآ فی سبیل صرفی اللہ علیہ نازل ہوئی تو صحابہ نے نظر ڈالی کہ ہم میں سے غریب کون ہے چنانچہ بعض صحابہ کرام نے کچھ پیسے جمع کیے تین سو کے لگ بھگ اشرفیاں اور جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو غریب سمجھ کر ان کو دی انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا وہ دینے والوں کو کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ میں غریب ہوں میرے پاس تو تیس چالیس گرم موجود ہیں میرے پاس خادم بھی ہے اونٹ بھی ہے میرے پاس سواری کے لیے تو جاؤ یہ کسی اور مستحق کو دو میں مستحق نہیں ہوں میرے پاس تو گزارا موجود ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے کو دینا ہے جو باقی محتاط ہو مقروض ہو یا ذہنی طور پر ٹھیک حالت ہے اندر سے وہ غریب ہے یا تو بالکل ہی فقیر ہے تنگ دست ہے کنگال ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تحقیق دینے والے بندے کے ذمہ ضروری ہے آج کے سبق میں یہ فرمایا اللہ جی نے بلئی جو سرا نہ اللہ کے راستے میں لوگ دیتے ہیں جو رات کو بھی دیتے ہیں دن کو بھی دیتے ہیں خفیہ بھی دیتے ہیں کلانیاں بھی دیتے ہیں مطلب ہر طرح دیتے ہیں تھوڑا بھی دیتے ہیں زیادہ بھی دیتے ہیں مال بھی دیتے ہیں یا کوئی اشیاء بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ رات اور دن اور دانے اور خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کی جیسے کوئی ضرورت تھی جس وقت ضرورت تھی دن کو ضرورت تھی تو دن کو دے دیا رات کو ضرورت تھی تو رات کو دے دیا جو چیز ضرورت تھی وہی فقیر کو دے دی یہ مطلب ہے صبح و شام دن رات اعلانیہ اور خفیہ کا کیا یہ نہیں نا ایک جگہ پر ایسی بات ہے جو کی بات ہے اور وہ اعلانیہ صدر کا ہو رہا ہے جمع شخص کو شخص اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ میں سے دیا جائے اور دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے لہذا عمل تو اس کے اوپر کرنا ہے اور ادھر وہ انتظام ہی ختم ہو گیا ہے اجتماعی بندے کا قریب ہر موقع پہ اثر تو بات ہے نیت کی کہ بندے میں نیت کے خلاف کی ہو اللہ کی رضا ہو یا بھی مقصد نہ ہو ہو خاصانیہ ہو ضرورت فقیر کو مد نظر رکھ کے اللہ مدد کرنے والے تو کہا احمد کا ایک اصول ہے کہ صدقہ دینے والا شخص وہ اس چیز کا لحاظ رکھے جس سے فقیر کو زیادہ ذائقہ انخاؤ کو کہا فقیر کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ لے کے دو فقیر کو کوئی اور چیز ضرورت ہے وہ ہو نہ یہ کہ جو اس کو ضرورت نہیں ہے وہ ہو جائے تو وہ اس کے پاس ضائع ہو جائے گا یا وہ کم پیسوں پر بیچ دے گا اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ فقیر کو پیسہ دو جو اس کی ضرورت ہوگی وہ خود اس کو پورا کر لے گا اپنے اس مصرف میں خرچ کرے گا یہ بار تو یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس طرح ایک دو صحابہ نے کام کیا تھا ان کے مطابق نازل ہوئی ہے کہ حضرت کے پاس چالیس ہزار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تو دس ہزار دن کو دیے دس ہزار رات کو دیے دس اعلانیہ دیے دس چھپا کر دیے کہ مستعد کے مطابق وہاں کے میں بھی فضیلت حاصل کر رہی ہوں لیکن اجر ہوں برب ہیں بلا علیہم بلا ہوں یا سلوم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کیا اس طرح ان کے پاس علم دے صبح شام بعد میں تو یہ لکھا ہے کہ یوم حکومت انوار ہوں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں رات کو دن کو خفیہ اور اعلانیہ مقصد یہ ہے مجاہدین اسلام وہ اپنے گھوڑوں کو پالتے ہیں جہاد کے لیے تو گھوڑے کو رات کو بھی چارہ ڈالنا پڑتا ہے دن کو بھی ڈالنا پڑتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی ڈالنا پڑتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی چارہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ مجاہدین اسلام جو درج کرتے ہیں ان کی فضیلت کے لیے ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑے کو چائے ڈال رہا ہے پانی پلا رہا ہے یا وہ چکر لگا رہا ہے اپنے رسی کے ارد گرد یا کچھ وہ بولو براز کر رہا ہے یہ سب ثواب ہو اور اس مجاہد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا نظام کو یہ سب تولا جائے گا کہ وہ مجاہدین کی خدمت گویا عجیب چیز ہے اور اب تو جدید ان چیزوں نے گھوڑے کو گویا کہ کسی محدود جگہ نے بند کر لیا ہے گوڑا وفادار بہت ہے اور ایسی ایسی جگہوں میں کود جاتا ہے جہاں پر تیس سال تک فوجی پیسہ کھا کھا کر بھی سرحد میں ایسا نہیں کودتا جیسا گھوڑا چند دن میں اس کو وہ آگ میں کود جاتا ہے پانی میں کود جاتا ہے بڑے بڑے مشکل جنگلات میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے گھوڑے میں اللہ نے بہت وفا رکھی ہے اور ایسے ہی نہیں گھوڑے کی واپ یا تو سب کم تندوری شبھ گھوڑے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہے گھوڑا میں جنگ وار سر کی لگنے دیتا ہے اس میں اتنے اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے جب مجاہد تلوار لے کر میدان میں گھس جاتا ہے گھوڑا اپنے سوار پر وار نہیں ہونے دیتا اس کو اتنے دم لاتے ہیں ان تک بدلنے کے چھلانگے لگانے کے دوڑنے کے کودنے کے اور گولی جو گھوڑے کا سوار ہو شخص کو گولی نہیں لا سکتی وہ کچھ ایسی عجیب رفتار ہوتی ہے تو اب ترتیبیں ہو گئی ہیں وغیرہ تو بعد میں کہا بلئی سر رنگ مجاہدین اسلام کی بات ذکر کی ہے جو گھوڑوں کو ہیں ہیں جہاد کے لیے ولا ولا خوف اسلامی شعبہ اس میں جیسے دینی تعلیم کی ضرورت ہے مجاہدین کی ضرورت ہے تبلیغ کی ضرورت ہے اور ایسی ہی بات نصیحت کرنے والوں کی ضرورت ہے یہ سارے شعبے مل جل کر پھر کا جو مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں اسی میں ایک خاص مقصد انفاق کی سبیل اللہ کا بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں کچھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کچھ جان دینے والے ہوتے ہیں کچھ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں کچھ بڑے مسئلے کرنے ہوتے ہیں یہ سارے شعبے مل کر پھر دین کا جو مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کی ہیں مطلب دو جوڑے کسی کو دیے دو دو چیزیں خرچ کی ہیں تو وہ آخر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو جنت کے مختلف دروازوں پر جو کھڑے ہوں گے نگران چوکیدار فرشتے ہر کوئی اس شخص کو بلائیں گے آگے جاؤ آ بڑھا جاؤ جنت کے دروازے ہیں ہر دروازے پر وہ فرشتے بلائیں گے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دوہرا دوہرا کر جو خرچ کرتا ہے دو خرچ کرتا ہے اور بعض من اہل سلاد دو من بعد والے کوئی شخص نماز میں زیادہ شوق رکھنے والا ہے تو باب صلاح اور جنت کا دروازہ اس سے پکارا جائے گا کوئی شخص جہاد میں زیادہ محبت رکھنے والا ہے اس کو باب الجہاد جہاد جو جنت کا دروازہ ہے اس سے بلایا جائے گا اور کوئی شخص روزے میں زیادہ شوق رکھنے والا ہے بڑے روزے رکھتا ہے اس کو آخرت میں باب سوم سے باب الریان سے پکارا جائے گا اور ایسے ہی صدقہ کوئی شخص دینے والا ہے تو آخرت میں جنت کے دروازے کا جو نام بال صدقہ ہے اس سے اس کو پکایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ادھر آ جاؤ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت فرمائی اور واضح نصیحت میں عجیب باتیں ارشاد فرمائی کرتے کرتے آخر میں فرمایا بتاؤ اس اجتماع میں تم میں سے کون شخص ہے جس کا آج روزہ ہے تو سارے مجمع خاموش رہا اور رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ حضرت میرا آج روزہ ہے پھر آپ بیان کرتے رہے کرتے رہے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج جنازہ کسی کا اتفاق سے یہ اپنے کہیں کھیت میں کام کرنے گئے تھے حوالی مدینہ میں تو اب تو وہ سارا حوالی مدینہ مدینہ ہو گیا پہلے شہروں میں دیہات دیہات تھے ان کو یہ حوالی مدینہ عربی لوگ کہتے ہیں یہ ادھر آدمی کوئی زمین میں گئے تھے اور کوئی بندہ فوت ہو گیا تھا اس کے دفن دفن جنازے میں بھی شریک ہوئے تو آپ نے جب بیان میں پوچھا اسی دن جس دن کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسی بیان میں پوچھا کہ تم میں سے کس شخص کا روزہ تو حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت میرا روزہ ہے تھوڑی ہی دیر بعد بیان میں آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے کس شخص نے جنازہ کسی کا پڑھا ہے اور سارے خاموش تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آج جنازہ پڑھا ہے پھر والد نصیحت کی مجلس تھی ہوتا رہا پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا پکا کر کھلایا ہے تو کوئی شخص نہیں بولا اس میں بھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھانا کے حساب لے گئے بھجوا دیا گیا تھا انہوں نے روزے کی نیت کی ہوئی تھی وہ کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا تھا جب وہ اپنی زمین سے واپس آئے تو کہا میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے پھر والی نصیحت کی ترتیب جاری رہی کہ آپ نے پوچھا کہ آج کسی شخص نے کسی مسلمان کی بیمار کرسی بھی کی ہے تو اس وجہ سے آپ بوجھ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کے قلت میں آ رہا تھا اور واپس میں کسی جگہ میں تھوڑی سی کوئی پریشانی کی ایسی آواز آئی میں نے پوچھا کیا بات ہے ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں بیمار ہے وہ شخص اس وجہ سے بچے پریشان ہیں تو میں نے بیمار پر سی بھی کی ہے آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت میں دخول کے لیے کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں ہے لیکن یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں جس دن کہ روزے دار بھی ہو کسی مسلمان کے کفن دفن میں بھی شریک ہوا ہو مسکین کی مدد بھی کی ہو بیمار کرسی بھی کی ہو یہ سارے چیزیں جس شخص میں کسی دن جمع ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے اب روزہ رکھتا ہے اور کسی دن تو کوئی جنازے کا بھی اعلان ہو جائے گا اب ایک دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن کسی کی جنازے کا اعلان ہو گیا تو وہ پہلے چیز اس بہت ہو گئی ہے پھر جنازے کا بھی اعلان ہو گیا پھر مسکین کو بھی کھانا کھلایا پھر بیمار کرسی تو بیمار کرسی تو اس دور میں آسان ہے کرنا مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ صبح جب خریدیا کی گاڑی ہمیں یہاں سے اٹھاتی تھی تو حضرت مسجد سے پیدل آتے اور پہلے بیمار کرسی کرتے گولی کلیننگ کے مریضوں کے لیے ان کے لیے دعا کرتے پھر ادھر اسٹاف پہ پہنچ جاتے جہاں سے خریدیا کے اساتذہ وہ گاڑی اٹھاتی تھی تو بیمار کورسی کرتے آتے کہ پورے دن میں ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے ایک مسلمان بیمار کی بیمار کرسی کی ہو تو جس نے ہسپتال میں جا کے بہت سارے بیماروں کی بیمار کرسی کی ہو تو وہ کتنے ہزار فرشتے دعا کریں گے تو بات یہ ہے کہ ہسپتال میں جا کر بیمار کرسی کرنا یہ زیادہ سوال ہے کیوں اس لیے کہ فرض کرو کہ شوکت صاحب کے گھر پہ بیماری ہوتی ہے اور میں بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک تعلق کی بات ہو گئی نا کہ جی دوست ہیں مقتدی ہیں اور اس طرح کی بات ہے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات آ جائے گی یہ تھوڑا سا ذمہ داری بھی داخل ہو گئی تعلق بھی ہو گیا امام مقتدی کا شوہر بھی داخل ہو گیا سوال تو اس لیے بھی ہے اور اس پر بھی پابندی کرنی چاہیے لیکن ادھر بہت زیادہ سوال ہے کہ جہاں پر کوئی ڈالر نہیں ہے کوئی وہاں پہ چاند نہیں ہے کوئی امام مقدم کی بات نہیں ہے کوئی ایک دفتر کے اکٹھے کوئی ایک ملازم ہونے کی بات نہیں ہے کہ آدمی جا کر اجنبیوں کے بیماری سی کے کرتا ہے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے آپ کو جوس لا رہے ہیں فروٹ لا رہے ہیں ڈاکٹر نے کوئی دوائی رکھی دی ہے وہ لا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ شخص کچھ بھی کر رہے آپ کو سوال ہی سوال ہے آپ کو پوچھنے کا اور ایمان شخص کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایمان آنے سے یہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب انسان خود بیمار ہو اور کوئی پوچھنے کے لیے نہ آئے دل کو فلانا ساتھی بھی تو میرا بڑا اچھا دوست تھا فلاں بھی اچھا دوست تھا اور میں اتنے دن سے بیمار پڑا ہوا ہوں تو کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا اور دل میں تھوڑا سا ملال سا آ جاتا ہے کہ یار فلاں فلاں کو کو ہم نہیں اور دوسرے میں کے سوچے کہ جب کوئی اور ساتھی بیمار ہو جائے اور ہم بیمار پوچھی کرنے کے لیے نہ جائیں تو اس دل کو کسی طرح بھی ہوگی جیسے ہم خود بیمار ہوئے اور بیمار کسی کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے تھے اچھا پھر دیکھو جب کوئی شخص بیمار کسی کرنے آتا ہے تو بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے اس سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے آدھی شفا ہو جاتی ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی کی بیمار کسی کرنے جاتے تھے تو دعا یہ دیکھتے آپ انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے آپ بہت بہتر محسوس ہو رہے ہو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ مریض جو مریض کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں آپ بھی کیا مانو سب کے لیے ہمارے لیے بھی ایک واقعہ پورا تاریخ اسلام میں حضرت کے ساتھ یہ پیش آیا مدینہ طیبہ میں ایک جوان لڑکا بیمار تھا آپ نے اس کی بیمار کرسی کے لیے ساتھیوں کو کہا کر رکھتے ہیں معمول یہ تھا جب نماز پڑھی نا تو تین ساتھی جو ہم مزاج ہے تو سارے ہی ہم مزاج تھے تو ساتھ سارا کو سکری چلے گئے تو آپ نے سنا کہ آپ کو شفا ہو جائے گی ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ اتنا سخت بخار ہے کیسے آسانی ہو جائے گی یہ سخت ہے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کریں میں بہت شدت میں ہوں آپ نے سنا کہ جیسے تم کہتے ہو ویسے وہ اسی طرح شدت میں بلک بلک کر فوت ہو گیا بیمار شخص کو آگے سے یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شکایت آپ بنائیں گے بیمار شخص کرنے کی بہت فضیلت ہے پورے دن میں فرشتے دعا کرتے ہیں شام کو بیمار ہو ساری رات فرشتے دعا کرتے ہیں اور بیمار سے جب پوچھا جائے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور وہ اگر کچھ بتا دے اور آپ اس کو لا کر دیں پھر آپ اس کے دل میں گھس کے دیکھیں کہ وہ کتنا خوش ہوگا اور منایا کہ اللہ تعالیٰ بیمار کی دعا کو قبول کرتے ہیں یہ نہیں ہے بات ہے کہ راستے میں بیمار ہوا ہے تو اتنا اچھا ہے میں بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے ہمارے لیے دعا کرنا ایسی نہیں دعا کرتی جب آپ کی ملاقوسی کریں گے اس کی خدمت کریں گے اس سے پوچھیں گے کیا آپ کو دوائی ضرورت ہے کیا آپ ضرورت ہے جب آپ دوائی لا کے دیں گے ضرورت کی چیز لا کے دیں گے بیمار کا دل خوش ہو جائے گا اس وہ خود دعا دعا دے قبول ہوتی ہے وہ پورا ہوا جب پورا دن دانا آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے مکمل زندگی کی بات ہے کہ وہ پورا ہی آگے دو دن سے ڈالا گیا کیا رہا ہو تو ساتھی نے بتایا کہ حضرت وہ بیمار ہے کہا چلو جاتے ہیں اس کی بیمار کرسی کرتے ہیں ساتھ آپ نے دو ساتھی لیے اس بری عورت کی بیمار کرسی کے لیے دراز دستک کی جائے چاہیے اندر گئے وہ عورت بیمار تھی آپ نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی ضرورت ہے کوئی چیز ہے تو میں آپ کے لیے لے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے شفا دے وہ رونے لگی وہ خاتون کو لے کر وہ بس بس کہ آپ کے راہوں کانٹے دکھاتی کیونکہ جو عورت آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی آپ نے لڑکی کو معاف کر دیں جو میں نے آپ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 ما سلم وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك فاصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم الذين يأكلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی شخص کو شیطان میں پکڑا ہوا ہو جنات کا اثر ہو جیسے کسی شخص پر ظاہر کا بھی ان ہو پھر مزید یہ بھی یہ ساتھ کہتے ہیں کہ بے اور سود ایک ہی چیز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے اور شراب کو حلال قرار دیا ہے اور سودی لین دین کو حرام کرا دیا ہے فمن ربه فانتهى فله ما سلف جس شخص کے پاس اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی سود سے بچنے کی پھر وہ روک گیا فلاح سلف جو کچھ اس سے پہلے ہو گئے بس وہ اب اللہ اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے لیکن جو شخص نصیحت سن کر پھر بھی وہ سودی لین دین کو کرتا ہے آگا واپس آیا یعنی دوبارہ وہی کام کرتا ہے باوجود اس کے کہ اسلامی باتیں اس کے سامنے آ گئی ہیں پھر جائے گا اصحاب النار ایسے لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے یا اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے سودی لوگوں کو مٹاتا ہے یعنی بے برکت کرتا ہے وہ صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے آخر دونوں میں دونوں میں حسین اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو نا شکرا ہو ذمہ ہو پسند نہیں کرتا بات کر رہی تھی انفاق کی سبیر اللہ کی اور اس کے بعد آج کے سبق میں اور کل پرسوں میں انشاءاللہ سود کے متعلق بات ہوگی اور سود کی مناسبت اوپر انفاق کی سبیل اللہ کے ساتھ خود پرانے پاک نے شہر نے بیان کر دی ہے کہ سود بھی شخص جو لین دین کاروبار کرتا ہے اس سے اس کے مال میں بے برکتی آتی ہے وہ گھٹتا ہے اور جو صدقات کے ساتھ کوئی شخص معاملہ کرتا ہے تو اس سے بات کرتی ہے یہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کوشش کریں گے کہ سودی معاملے کا سیر حاصل کلام کریں اس میں تین چار دن لگیں گے سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ سود ہے کیا اور اس کی محوصت کیا ہے اس پر قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سودی لین دین کرنے والوں کو ناراضگی کے جملے اور سزا کے بیان کیے ہیں سود زمانہ جاہلیت میں بہت عروج پر تھا بڑے بڑے سارے لوگ سودی لین دین کرتے تھے اور غریب لوگوں کو انہوں نے ظلم کے اس گنجے کے اندر کسا ہوا تھا کی تعریف یہ ہے کہ نقدی کو یا کسی جنسی جنس کو دیا جائے کسی شخص کو اور پھر جب واپس اس سے لیں گے وہ نقدی جتنی دیز اس سے زیادہ واپس لینی ہے جتنی جنس دی ہے جب اس سے واپس لینی ہے تو اس سے زیادہ واپس لینی ہے یہ سود کی جان مانے تعریف ہے خاموشی خوشی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے خواہ کسی کو مجبور کر کے کیا جائے اچھے انداز کے دفتروں کی شکل میں کیا جائے یا ایک عام کسی گاؤں دیہات وہ کھنڈرات کے اندر رہ کر یہ معاملہ کیا جائے وہ سب سود ہے نقدی چیز کسی کو دی پاکستان سے سو روپیہ کسی کو دیا اور کہا مہینے کے بعد آپ سے سو روپئے واپس دوں گا اس کے اوپر دس بھی لوں گا اگر آپ اس طرح میرے سے ادھار لیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں دیتا یہ سود ہے نقدی اسی جنس اسی کے ساتھ اور اگر کہتا ہے کہ میں آپ کو پاکستانی روپئے دیتا ہوں پاکستانی روپئے دیتا ہوں اور آپ نے مجھے ڈالر میں واپس کرنے تو وہ تو ویسے ہی بینک بینک میں روپے نیچے اضافہ جائز ہے کیونکہ مختلف جنس سے ہو گئی ہے پاکستانی آج آپ کو ہزار روپئے دیتا ہوں آپ سے میں سعودی ریال اتنے لوں گا تو بے شک وہ روپئے نیچے ہوتے رہے یہ سود نہیں ہے جنس بدل گئی ہے فرض کرو کہ پچاس ریال کا جس وقت پاکستانی ہزار روپے بنتا ہے تو کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو ہزار روپئے دے رہا ہوں پاکستانی اور آپ سے سو ریال دوں گا یہ ایک ہے مختلف جنس ہو گئی ہے پاکستانی پاکستانی کے ساتھ ایک مہینے کے بعد بدلتا ہے اور کہتا ہے سو روپئے کے بجائے میں آپ سے ایک سو دس لوں گا تو یہ سود ہے حرام ہے اور بہت سات معلدے ہیں جو آپ ان شاء اللہ سنی بھی ہوں گے اور کریں یہ اس کو کہتے ہیں سود نقدی دوسری قسم سود کی ہے اجناس کے لحاظ سے کسی کو گندم دی یا جو دیے یا چینی دی یا نمک دیا یا کوئی بھی ایسی جنس دی اس کو ایک من گندم دے گی ادار کسی پڑوسی کو اور کہا کہ جب آپ کی گندم ہو جائے گی تو میں آپ سے دس کلو فالتو لوں گا ایک من سے یہ اجناس میں سود ہے یہ اجناس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اس میں آپ نے چھ چیزیں ارشاد فرمائی تھی الزہب و الزہب ایک چیز والفزت و بالفزت الحنطت و بالحنطت الشعیر و بالشعیر والملک و بالملک اور التمر و بالتمر کہ سونے کی بیر سونے کے ساتھ چاندی کی بیر چاندی کے ساتھ گندم کی بیر گندم کے ساتھ جو کی بیر جو کے ساتھ نمک کی درد نمک کے ساتھ کھجور کی دیر کھجور کے ساتھ سوا سوا برابر سرابر یہ ٹھیک ہے ابھی دو ادھر سے دو مجلس آتی ہے اور برابر سرابر یہ ٹھیک ہے لیکن ایک طرف سے کم بندہ دوسری طرف سے زیادہ بندہ یہ فضل زیادہ یہ سود ہے یہ ہے اور حرام تو یہ تو سود کی تعریف ہے کہ نقدی سود ہو یا اجناس میں سود ہو یہ سب ہی ناجائز اور حرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ سود میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابری ضروری ہے یا بھی ابھی اس میں اس فرمان رسول میں کوئی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ آپس میں رضامندگی ہو تو جائز ہے اور آپس میں رضامندگی نہ ہو تو پھر یہ ناجائز ہے کوئی اس تشریح میں اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی چودہ سو سال بعد کسی کم عقل شخص کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ یہ جو مشرقین مکہ کا سود تو زیادتی پر مبنی تھا اور آج تو ہم آپس میں خوشی کے ساتھ یہ لین دین کرتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے ایک اصول ہے اور شریعت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ صاحب کے اصول کا اعتبار ہوتا ہے ہر زیادہ کا مطلب اگر شریعت میں اصول بنانے لگ جائے تو شریعت کا تو ہی گہرا درد ہو جائے گا جیسے اقوام سابقہ نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی تھی اور مرضی کے مطابق مسائل ڈال دیے تھے شریعت کے اصول صاحب شرم جو وجہ ان کا اعتبار ہے ہر کسی کی مرضی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی سن کے روڈ نہیں ہے کہ جدھر سے سارا صاحب کا دل چاہے ادھر سے ہی نکال دیں گے اور اس کوچ والے کو کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ یہ پہلے طے ہو گیا ہے نظام اللہ اکمل تو لکھن دین کو مرحم تو آئی کو نیا نتوں یہ بات ختم ہو گئی ہے اس میں آپ کو اضافہ نہیں ہو سکتا اور اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمائی تھی جو حاضر خدمت ہوا تھا مدینہ طیبہ میں پہلے لگا اگر کوئی دین کی بات بتاؤ اس پر میں عمل کروں گا اس طرح اس طرح جلدی جلدی باتیں کرنے لگا آپ نے ہمارے علاقے میں کافی بھیجا ہے اس نے ہمیں نماز کی بات کہی ہے کی بات کہی ہے آپ نے نماز کی بات کہی باتیں کرنے لگا لگا کہنے ٹھیک ہے ہے بس یہی تصدیق تصدیق کرنی تھی آپ آپ کا پہنچا تھا تھا وہ نماز روزہ حج زکات کی کی بات بتا رہا میں میں نے نے کہا خود جا کے مدینہ سے سے حضرت پوچھ لوں گا گا تو اب ہو گئی نہ اس پر پیشی نہیں کروں قسم جیسے فرمایا ایسے عمل کروں گا یہ جب جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ رہے اس شخص کو یہ جنت ہی جا رہا ہے کہ جو دین میں کمی کیسی ہوتا ہے اور کمی نہیں کرتا وہ شخص جنتی ہوتا ہے تو بعض اصول وہ معتبر ہیں جو صاحب سر نے بیان کیے ہوں ہر جگہ نمبر بکر کے قبضے میں اگر اصول چلے جائیں تو شریعت کا تو کوئی حصہ نہیں رہے گا ہر دور میں مختلف قسم کے خواہش کے طور پر آئے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق لاہور انہوں نے کوئی کوئی اسلامی اصول ختم کیا ہوتا اور کر سکتے ہوتے تو آپ کو اصول بھی نہیں سائز شریعت کا اصول ہے کہ جس کو آپ سے اللہ کے وسلم نے حکم کو مطلق رکھا ہے وہ مطلق رہے گا اس نے اپنی طرف سے کوئی قید نہیں بنا سکتے جس حکم کو آپ سے اللہ کے وسلم نے مکمل رکھا ہے اس میں کوئی قید ہے کوئی سکھ ہے کوئی مطلب نہیں رکھ سکتا اس حدیث میں مطلب کہ یہ چھ چیزیں ہیں ہے سونے کی سونے کے ساتھ برابر شرافت ٹھیک ہے ورنہ صحیح نہیں دوسری بات کہ اگر اضافہ ہو گیا تو سود ہو گئی اب یہ دیکھیں مطلب بات ہے ہاں دونوں شخص جو لین دین کر رہے ہیں یہ خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ ہزار روپے مجھے دے دو میں آپ کو دو مہینے بعد گیارہ سو واپس کروں گا خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں یا مجبور کر رہے ہیں باہر سورج یہ سود ہے کیونکہ ابھی اس نے مطلب چھوڑ دیا ہے جتنی جس میں آئے گی اس میں اس کے ذہن میں سب سود ہے رہی بات جو موجودہ کاروبار ہے بڑا وہ کسی کا مطابق نہیں ہے ناجائز ہے کہ وہ کس طریقے سے لیتے ہیں سب ناجائز ہے جب آپ نے مزدوری بنا ہوتا تو تو میں کیا نہیں ہے ایک مزید اس مطلب یہ اتنا دھوکہ کرتے ہیں سنا نہ کسی کو چلانا آئے یا نہ آئے ان کو بڑے کونگ کے ساتھ ہے اکثر لوگ جو پچانوے فیصد نہیں سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے سونا دیتے دیتے ہیں ہیں ہیں اور اور آپ قریب قریب قریب قریب سے دوڑتے جب اتنی اتنی لمبی چیز ہے ہے ہے اتنا کیا کیا کیا دکان سجی اپنے اندر میں لوگ لوگ لوگ کو کو کو ایسا رہتے ہیں ہیں بوڑھی بوڑھی عورتوں میک اپ کر کر کے سامنے پیش دیتے کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ نوجوان یا تو سونا بنا کر لوگ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کو سونا شکل میں لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے یہی یہی ہو ہو رہا رہا ہے ہے جب تک یہ نہیں ایسا کہ جو چیزوں کو وہ سونے کا پانی چڑھا کر سارے زیورات کو دے رہے ہیں یہ زیورات وہاں سے لے کر ہمیں اگر دیکھتے ہیں تو ہم کتنے مایا کو پسند کرتے ہیں یہ صحیح ہے تو بات یہ ہے کہ شریعت نے اس پر مطلق رکھا ہے خواب باہم رضامندگی کے ساتھ ہو سودی لین دین وہ بھی سود ہے اور جبر کے ساتھ ہو تو بھی بہت سارے وہ لوگ جو بینکوں میں کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ بینکوں میں رہنا اور اس میں نوکری کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ بینک سودی لین دین والے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بینکوں میں جو ملازم ہیں وہ سمجھتے ہیں اور ان کو بھی ہوتا ہے کہ بہتر نوکری کی تلاش کرتے رہو جب تک یہ بینک کی نوکری جو ہے اور جب بہتر نوکری مل جائے تو اس کی طرف چلے جاؤ یہ اصول ہے تمام علماء کا یہی فتوا ہے بیٹھ کر جو ملازم تھوڑے اونچے گئے کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بینک یہ وہ کاروبار نہیں کر رہے جو پہلے تھا بینک اسلامی مظاہرہ کر رہے یہ انہیں سمجھاتے ہیں اس وقت مشرقین مکہ میں سردار ظلم کرتے تھے چھوٹی عوام کے اوپر کمزور عوام پر ان کو قرضہ دے کے پھر وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے تھے تو ان کو غلام بنا لیتے تھے وہ اس طرح ظلم کرتے تھے ہم اس طرح ظلم نہیں کرتے ہیں ہم تو بینک بنا کر بیٹھے ہیں اور لوگ ہم سے دور سے آ رہے ہیں کہ کس دیہات سے وہ کس دیہات سے پیسے دے رہا ہے جمع کرا رہا ہے اور وہ ہم سے پیسے لینے آ رہا ہے خود آ رہا ہے ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے لہذا وہ مجبور کرتے تھے یہ ہم مجبور نہیں کرتے ان کا سود تھا ہمارا سود نہیں ہے یہ بات ناجائز ہے اور اپنے دل کے شیطان کو خوش کرنے کی بات ہے یہ سود سود ہے خاص اسلام آباد میں ہو خاص ہے دوسرے کسی دیہات میں ہو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک نقدی سود ایک جنسی بدلاؤ کا سود کہ نقدی کا سبھی ہزار روپئے اور کہتا یہ ہے کہ میں بعد میں اس ہزار روپئے کے اوپر آپ کو ایک سو روپیہ اضافہ دوں گا دس روپئے دوں گا یا ایک دوں گا ایک روپیہ دوسرے بولا یہ سرود ہے اور یہی وہ سرود تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حضرت الوداع میں بیان سنایا تھا میدان میں آپ نے سنا تھا کہ میں زمانہ جاہلیت کے سود کو ختم کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا افغان کا سود ختم کر رہا ہوں اور میں اپنے چچا افغان کو یہ کہتا ہوں جو موجود ہیں اپنے بھتیجے کا بیان سن رہا ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ نے سود لینا ہے سود نہیں لے سکتے ہو صرف اصل رقم اپنی لے لینا عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ہاتھ کھڑا کر کے تسلیم کا اشارہ کر دیا کہ حاضر آپ کی بات پر میں سب کو سود ان کو معاف کر دیا ہے پھر آپ نے حضور کی بات کرنی تھی اسی خطبہ حضرت بدار یعنی میں نماز ہوگا یہ ہر زکات آپ کو اللہ کا معاملہ ہے یہ دین ارکان ہے اسلام کے ارکان ہے اس میں کمی تو اسلام نہ میں ہے لیکن اگر کسی نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا میں محمد حضرت الگ میں اپنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کسی پر میں نے کوئی حق دینے کسی پر کوئی جاتی کی ہے تو بتا کسی کے ساتھ ظلم ستم اور جاتی کی ہے تو اس سے معافی کراؤ اور کرو زیادہ حقوق و لباس کی حقل فکر میں آ کس کس سے بات نہ ہو اپنے سوئی لین دین کے ساتھ یہ معاملات ختم کر دو یہ حقوق اعتبار ہے لوگوں پر ظلم کرنا ہے یہ ظلم مشرقین مکہ سے زیادہ ہے وہ تو صرف غلام بناتے تھے تو پھر کوئی دے دے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے ہمیں تو ایک امریکہ اور یورپ میں ایسا غلام بنانا ہے کہ دے دے کر ہر بھی امریکہ غلام ہی غلام ہے مسلم مطلب بعد مسلم مطلب کہ ہم ہم غلام ہیں ہیں پر آزاد یہ مسلم کی نماز کا نہیں تو اس سے کیا ہے ہے یہی ساری ترتیب تو یہاں دو آپ کو معاملے بتائے ہیں ایک یہ کہ لمبی سور سور دوسرا اجلاس کا برابر محبت صحیح ہے بعض دفعہ ایک دن سالہ ہوتی ہے ایک ایک ایک ہوتی ہے ہے ہے کھجور کھجور کی کی قسم قسم اجوا اجوا اب سو کلو ہے بیس کلو ہے لیکن اگر ایک کلو بجائے ادھر سے دس دس کلو کلو کلو ایک ہے ہے یہ سود ایسا کرنا جائز نہیں ہے ایک کلو ہمبر کے ساتھ ایک کلو ہی اجوا ہوگی بے شک ایک کی کی جنس جنس جنس اتنی ہوتی ہے دوسرے تو برابر لازمی ہے اس طرح گندم میں بھی ہوتا ہے تو جنگل سے فلاں پانچ اکاسی ہے فلاں فلاں آپ جانتے ہو ذرا کو تو وہ دوسری جو ہے آپ اپنی یہ ایک منٹ آپ دے دو ہم آپ کو فلانی محکمہ زراعت والی وہ دو من دیتے ہیں ایک من آدھا من دیتے ہیں یہ جنس ایک ہے برابری لازم ہے ایک دوسری شکل میں جو اضافے کے ساتھ دیں گے تو اس کو سودی لین دین یہ گناہ کبیرہ ہے اور جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ تو انسان کافر ہو جاتا ہے مسلمان نہیں رہتا مسلمان نہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی فلاح کرتا ہے کوئی فلاح کرتا ہے سب گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ سود ہے اور قرآن پاؤں نے کسی گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو سب لوگ مسلم من اللہ کے رسول ہی ورنہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ دل کرنے کے لیے تم تیار ہو کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے صرف سود کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور دوسری جگہ پہ کہ اس کو برابر کر تم کھاتے ہو اور اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دی ہے سور جو سور شخص کرنے کرنے والا والا ہے ہے ہے سودی سودی لین لین دین دین یا ملک قرآن کو یہ اعلان کہ وہ شخص سکون حاصل نہیں کر سکتا اور ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہے کہ ہمارے لوگ سارے کے سارے یہ اکثر یہ سودی دانت کے اس میں جس کی وجہ سے فلاح نہیں حاصل ہو سکتی ہے